بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی ابو اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے تحدث أخبارها اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی بأن ربك لها کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا يومئذ يصدر الناس اشتاة ليروا اعمالهم اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں فمن يعمل مفقال ذرة خيرا يره تو جس نے ذرا بھرنے کی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جس نے ذرا بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا